اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في كلامنا صل على سيدنا مولانا محمد في ندی كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معذین السامين الكرام اللہ تبارک تعالیٰ کی انسانوں پر جو نعمتیں برستی ہیں اور انسان اللہ کی نعمتوں سے جو فائدہ اٹھاتا ہے کی دو قسمیں ہیں ایک کو اقتصابی کہتے ہیں اور دوسرے کو وہابی کہتے ہیں اقتصابی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی محنت کرے مشقت کرے اور جو چیز وہ پانا چاہتا ہے اس راہ کی مشقتوں کو برداشت کرے مجاہدہ کرے اس کو اقتصابی کہتے ہیں مثال اس کی ہے آدمی مالدار بنتا ہے دو طریقوں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ دھوپ میں سردیوں میں گرمیوں میں جاڑے میں بیماری میں صحت میں دولت کے لیے تقدو کرتا ہے محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے اپنے آپ کو اس میں پناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھولتے ہیں اور وہ مالدار بن جاتا ہے اور ایک مرد نے بالکل ایک غریب اور لاچار یتیم اور مالی اعتبار سے بالکل نچلی سطح کی عورت سے نکاح کیا مرد ہے مالدار پتی ارب پتی کھرب پتی اب یہ عورت جو کل تک غریب تھی اور بالکل غربت کی سطح سے نیچے گری ہوئی تھی اس نے نکاح کو قبول کیا اب ایک دم کروڑ پتی ہو گئی یہ وہ بھی اولاد ہے اپنی محنت اور مشقت سے کماتے ہیں اور ماندار بنتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باپ کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی مر گیا تو جائیداد اولاد کی طرف منتقل ہوگی ایک لخت وہ کروڑ پتی بن گئے باپ کی موت نے ان کو کروڑ پتی بنا دیا اسی طریقے سے علم آدمی محنت کرتا ہے بیانوں میں جاتا ہے مطالعہ کرتا ہے کتابیں پڑھتا ہے سی ڈی سنتا ہے آڈیو سنتا ہے اور ایک ایک روایت کے لیے سینکڑوں میل کا سفر طے کرتا ہے یہ اقتصابی یعنی آدمی محنت مشقت کر کر اس علم کو حاصل کرتا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کسی کو وہاں بھی علم دے دیتے ہیں اور کسی ایک خاص صنف میں ان کی ہزاروں قسمیں ہیں جغرافیہ کا علم ہے سائنس کا علم ہے ٹیکنالوجی کا علم ہے ڈاکٹری کا علم ہے شریعت کا علم ہے شریعت کے اندر عبادات ہے عبادات ہیں فقہ ہے فتوا ہے تفسیر ہے حدیث ہے میڈیکل اگر کہیں اس میں اسکن ہے آنکھ ہے دانت ہے چمڑا ہے ہڈی ہے خون ہے لیڈیز ہے جینٹس ہے بچے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو جو وہ بھی دیتے ہیں خاص وسط حضرات انبیاء علیہم السلاط وسلام کو جو دیتے ہیں وہ تمام علوم دیتے ہیں ان کی تمام اصناف اور قسمیں تقریباً حضرات امبیا علیہم السلاط وسلام کو حزب ضرورت حزب زمانہ اور دعوت و تبلیغ کی مناسبت سے اللہ مرحمت فرماتے ہیں انبیاء مسلاۃ وسلام کہیں علم سیکھنے نہیں جاتے اور جانا شان نبوت کے منافی ہے پیغمبر اگر کسی کے پاس علم سیکھنے کے لیے جائے تو وہ استاد ہو گیا اور یہ شاگرد ہو گئے استاد اور شاگرد میں استاد کا مقام اونچا ہے تو گویا اللہ جو دنیا میں پیغمبر کا مقام سب سے اونچا رکھنا چاہتے ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہو جاتا ہے اور پیغمبر کے استاد کا درجہ ایک نمبر پر چلا جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو دنیا میں اس کا استاد نہیں بناتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا مکتب میں پڑھانے پڑھنے کے لیے استاد نے کہا پڑھو علی علی تو بعد میں پڑھوں گا پہلے معنی بتاؤ مطلب بتاؤ ترجمہ بتاؤ استاد کہنے لگا الف کا کوئی مانا مطلب ہوتا ہے کہا میں جانتا ہوں بتاؤ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے استاد کی گدی خالی کرو آپ آ کر یہاں بیٹھو میں بتانے والا استاد معلم اور آپ سمجھنے والے شاگرد شاگرد شاگرد کی جگہ رہے استاد استاد کی جگہ رہے گئے تھے پڑھنے کے لیے بی بی مریم علیہ السلام وسلام نے مکتب میں بھیجا تھا نتیجہ کیا ہوا علیف سے اللہ کی وحدت اور وحدانیت اور اللہ کے علیف پر وہ بیان کیا وہ بیان کیا کہ استاد نے کہا کہ اس کو واپس کرو یہ میرے پاس پڑھنے کے لائق نہیں یہ بچپن میں اللہ نے اس کو کچھ دے دیا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجالنی نبیا گہوارے میں کہہ دیا کہ اللہ کا میں بندہ ہوں اللہ نے مجھے صاحب کتاب بنایا ہے حضرات انبیاء علیہ مسلاۃ وسلام کی نبوت اور ان کی جو رسالت ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا ایک کورس ہوتا ہے جیسے پائلٹ بننے کا کورس ہوتا ہے ٹیچر بننے کا ٹی سی ایچ ایک کورس ہوتا ہے ٹیکنالوجی میں مہارت کے لیے آئی ٹی آئی کا ایک کورس ہوتا ہے تو ایسا کہیں دنیا کے اندر نبوت اور رسالت کا ایک کورس ہو ایک نظام ہو اور اس کو انہوں نے طے کیا ایسا کائنات میں نہیں ہوتا نبوت اور رسالت وہاں بھی ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ چن کر نبی بناتے ہیں رسول بناتے ہیں اور ان کو جو علم دیتے ہیں وہ علم بھی وہاں بھی ہوتا ہے کسبی نہیں ہوتا حضرت ابراہیل علیہ السلام غار ہیرا میں آ کر فرمایا اقرا اقرا اقرا پڑھیے آپ پڑھیے آپ نے فرمایا ما انا بقاری آپ تو جھوٹ نہیں بولتے تھے آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پھر کہا کہ اقرا کہا ما انا بقاری اقرا ما انا بقاری آپ نے سینے میں ان کا سینہ ملا کر دبایا نور اللہ کی تجلیات منتقل ہوئی اور آخا کا سینہ علوم نبوت کے لائق بنا اور پھر پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کوئی یہ کہے کہ حضرت جبرائیل تو استاد ہو گئے پڑھانے والے ہو گئے اور آخا پڑھنے والے ہو گئے یہاں استاد شاگرد کا معاملہ نہیں ہے اگر پوسٹ مین کوئی کتاب لا کر پارسل وی پی اور خط ہمیں لا کر پہنچاتا ہے تو پوسٹ مین استاد نہیں ہو جاتا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس نے جو پیغام دیا ہے اور جس تک پیغام پہنچانا ہے وہ پیغام پہنچا رہا ہے پوسٹ مین نہ ہمارا استاد ہے نہ ہمارا مربی ہے حضرت جبریل علیہ سلاۃ وسلام اللہ کے پیغام کو آخا تک پہنچانے والے تھے سمجھانے والا اللہ ہی تھا آپ استاد نہیں بنے آپ کا استاد اور آپ کے معلم اور آپ کی رہبیت تربیت اور رہبری کرنے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے یہ وہبی نبوت ہے اور نبی کو جو علم دیا جاتا ہے وہ علم بھی وہبی ہے ہمارے علماء کرام کے اندر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اللہ نے ان کو وہبی علم دیا تھا علوم حدیث کے تعلق سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ علم حدیث کے ماہر تھے اور امت کے اندر تفسیر ابن کثیر کے مصنف اللہ نے ان کو تفسیر کے اندر مہارت دی ہمارے قریبی علماء کے اندر حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگو ہی رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فقہ میں مہارت دی تھی کوئی جزیا پوچھیے گا آپ فل بدی جیسے کہ کوئی اب پوچھے کہ بھئی اب کون سا بیان چل رہا ہے کہیں گے کہ جمعہ کا بیان چل رہا ہے آج کیا دن ہے جمعہ کا دن ہے اب رات ہے کہ دن تو ہم کہیں گے دن تو جیسے فل بدی حاضر جواب حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے فقہ کے اندر وہ بھی علم دیا تھا پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ حضرت اس کو حل فرما دیتے تھے فقہ کی روشنی میں فقہ حنفی کی روشنی میں حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصی طور پر آپ کو حکمت سے نوازا تھا بڑے سے بڑا لائر بڑے سے بڑا ایجوکیٹ اور ماہر علوم و فنون آپ کے پاس جاتا گھٹنے ٹیک دیتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت کو علم کے اندر اس کسی فن کے اندر شکست دے سکے منطق ہو فلسفہ ہو علم کلام ہو علم تفسیر ہو اللہ اکبر اللہ نے کیا حکمت آپ کو دی تھی یہ کوئی کورس نہیں ہوتا یہ کوئی ایک نظام نہیں ہوتا حکمت کا کہ دو سال آپ جو ہے کورس کریں ایم بی بی ایس کا یا ایم بی یو ایس کا یونانی میڈیکل ڈاکٹر بن جائیں اور آپ جو ہے ایلوپیتھی ڈاکٹر بن جائیں اللہ کا خصوصی بس تھا وہی کتابیں پڑھے تھے اساتذہ سے پڑھے تھے لیکن اللہ نے حکمت کے اندر خصوصی وقت دیا تھا حضرت کے یہاں ایک مرید آئے اور کافی دنوں تک حضرت کے علوم سے اور حضرت کے فیوز و برکات سے استفادہ کرتے رہے اور ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں الحمدللہ حضرت مولانا خمر الزما صاحب تشریف لا رہے اللہ میزبانوں کو بھی جزائے خیر دے حضرت مولانا طلحہ صاحب آتے ہیں حضرت مولانا سیفی صاحب آتے ہیں حضرت مولانا ذوالفقار صاحب آتے ہیں ان مجلسوں کو حضرت مولانا عبداللہ پھول پوری ابھی آ کر گئے کبھی نوغا نہیں کرنا چاہیے بات سمجھ میں آئے نہ آئے ان کے مجلسوں میں بیٹھنے سے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں تین کمرے چار کمرے تھے وہ ریزر ہوتے تھے مفتی شفیع صاحب ایک کمرے میں ہوتے دوسرے بزرگ ایک کمرے میں ہوتے وہ ریزر ہوتے تھے پیچھے تانتا لگا ہوتا کہ تیس دن کے بعد پھر دوسرا کا نمبر لگ جاتا یہ آج سلسلہ ختم ہو گیا ہے آج آدمی انٹرنیٹ کا شاگرد بن گیا ہے کتابوں کا شاگرد بن گیا ہے علم اور چیز ہے علم کی برکتیں علم کے انوار اور علم کی روحانیت اور علم کا جو سلسلہ نبی کے سینے تک جانے کا اور نبی کے سینے سے جبرائیل کے سینے تک اور جبرائیل علیہ السلام والسلام سے اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش تک کا جو سلسلہ ہے یہ نہیں مل سکتا یہ ملے گا تو انہی بزرگوں کی جوتیاں سیدھے کرنے سے انہی بزرگوں کے دامن میں انہی کی خانخواہوں میں انہی کی مجلسوں کے اندر میں شیطان کے پاس علم ہے گاندھی جی جو اس ملک کے نیتاؤں میں اہم مقام رکھتا ہے قرآن شریف پڑھا ہوا تھا جواہر لال نہرو کلام پاک کا ترجمہ جانتا تھا تو ہم اس کو کہیں گے مفسر قرآن گاندھی جی کو کہیں گے مولوی گاندھی جی نہیں علم تو ہے لیکن اس علم کی برکتیں انوار اور رحمتیں اور اس کا تسلسل اس کی ایک کڑی آپ حدیث کی کتاب اٹھائیے حد دسنا فلا حد دسنا فلا ابن حد حدنا فلا ابن حد حدنا یہ ایک ایک صفحہ دیر دیر صفحہ بخاری لکھتا ہے کہ میں نے اس حدیث کو ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا انہوں نے تابی سے سنا تابی نے صحابی سے سنا صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ کہاں سے لائیں گے آپ آج کل امریکہ نے ماڈرن ایجوکیشن شروع کیا ہے کیا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ کو ڈاکٹر انجینئر اور زبان اور سائنس اور ٹیکنالوجی سکھائی جائے گی ایم آئے گا ان کی برکتیں نہیں آئیں گی دیکھو ماں اپنی اولاد کی وہ چاہے ظالم ہو جاہل ہو اور سفاق ہو گالیاں دینے والی ہو ماں ماں ہے بچہ جتنا روئے بل بلائے ایک مرتبہ اما اس کی والدہ اپنے بچے کو میرے لڈو میرے لال میرے جگر کے ٹکڑے یہ کہہ کر اگر وہ سینے میں لگا لے اور اسے گود میں لے لے تو وہ ایک روحانیت ماں کی مامتا وہ بچے کے جسم میں داخل ہوتی ہے اس کی شعاؤں کے ذریعے سے جو شعائیں نظر نہیں آتی کہتے ہیں کہ بچے کو نظر لگ گئی تو آپ نے دیکھا نظر جاتے ہوئے وہ نظر ہے آخا نے فرمایا الائل و حکن کہ نظر بد حق ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی تو اسی طریقے سے ماں کے جسم سے مامتا کی جو اور محبت کی جو کرنیں اولاد کے جسم کے اندر جاتی ہیں یہ اولاد کے لیے مفید ہیں اس کے مقابلے میں ایک عورت لے کر آئے جو بالکل میٹھی زبان استعمال کرنے والی کبھی گالی نہ دینے والی شفقت کرنے والی محبتیں نشاور کرنے والی بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی اسی ماں سے ہوگی کیوں اس لیے کہ ماں اگر تربیت کرتی ہے تو اس کے اندر مامتا کی اور محبت کی شفقت کی اس کے اندر کرنیں ہوتی ہے روحانیت ہوتی ہے استاد پڑھاتا ہے آپ یہاں پر بیان سن رہے ہیں آپ میں ہم میں ایک روحانی تعلق ہے اور ایک جو ہے نیٹورک ہے جیسے موبائل کا نیٹورک کام کرتا ہے اگر ٹاور چلا جائے موبائل کام نہیں کرتا اسی لیے فرمایا گیا اللہ کے نبی وسلم نے فل یام حکم خیار کہ تم ایک آدمی وہ امام بنے جو تم میں بہترین آدمی ہو داڑی کٹے کو امام بنا دیا سوت خور کو امام بنا دیا جس کی عورت بے پردہ رہتی ہے امام بنا دیا حرام خور اور شرابی بدماش کو امام بنا دیا اس کی اقتدا کے اثرات مختلفوں پر پڑتے ہیں آج کیا دیکھا جا رہا کون گا کر قرآن پڑتا ہے فبی اللہ ایک سر اس نے کھینچا داڑھی کٹی ہوئی ہے اسلامی لباس نہیں ہے تقریر کے اندر ہساتا ہے رلاتا ہے نہ ہمارے بزرگان دین نے حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ حضرت جی حضرت انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کیا تقریر جانتے تھے یہ لوگ اگر فن تقریر کے اعتبار سے ان کی تقریر کو جانچا جائے یعنی تقریر کے جو اصول ہیں ضوابط ہیں کہ کہاں روانگی چاہیے کہاں زور سے بولنا چاہیے کہاں آہستہ بولنا چاہیے کہاں مقدمہ ہونا چاہیے کہیں ان کی تقریر دیکھو شروع سے آخر تک بالکل اور ساری دنیا کے اندر ہدایت کے فیصلے اور ہدایت کے شموں کو انہوں نے جلا دیا تقریر کے اعتبار سے مائنس نمبر زیرو سے کم درجے کے نمبر لیکن امریکہ برطانیہ اور عیسائی ممالک کے اندر ان کی تقریروں کی تاثیر کی وجہ سے گرجے گردوارے اور مندروں کو خرید کر اللہ کا گھر بنا دیا گیا کیا تھی تقریر ہے دلیپ کمار کرتا ہے ایسی تقریب جس کو شہنشاہ شاہ جذبات کہتے ہیں شہین شاہ جذبات یعنی جذبات کا شاہ اگر کوئی اس کی بات کو سنتا ہے وہ ڈائلاگ بولتا ہے وہ تقریر کرتا ہے کہ سامنے والے کے دل کو وہ خرید لیتا ہے جس کو آخانے نے فرمایا ان فل بیان سہرا کے بیان کے اندر گویا جادو ہوتا ہے لیکن آج تک اس کی تقریر سن کر آج تک اس کی فلم دیکھ کر وہ فلم میں ماں کی اطاعت بتاتا ہے باپ کی خدمت گزاری بتاتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے رشوت نہیں لینا چاہیے بڑوں کا اکرام کرنا چاہیے اور بھابھی کا احترام کرنا کون ایک فرق بتا دے تقریر کے اندر ایک کروڑ نمبر اور نتیجے میں رزلٹ میں صفر اور مولانا عمر صاحب یہ ہمارے نظام الدین کے جو ذمہ داران ہیں اللہ والے تقریر کے فن کے اندر زیرو نمبر اور رزلٹ دنیا کے چپے چپے میں ان کی بات چلتی ہے ہدایت کے سرچش میں جاری ہے کیا ہے یہ ہے وہ روحانی فیض جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے لیا تھا انہوں نے اپنے بزرگوں سے لیا تھا انہوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے لیا تھا حضرت مولانا الیاس صاحب نے اپنے اکابرین سے لیا تھا انہوں نے طبع تعبین سے لیا تھا انہوں نے تعبین سے لیا تھا انہوں نے صحابہ سے لیا تھا تو حضرت مولانا الیاس صاحب عالم بھی تھے مفسر بھی تھے فقی بھی تھے لیکن وہ بھی اللہ نے جو آپ کو دیا تھا وہ دعوت و تبلیغ کے اندر آپ کو مہارت تھی حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے حدیث بھی جانتے فقہ بھی جانتے ایسا نہیں کہ نہیں لیکن جذبہ جہاد کے اندر اللہ نے آپ کو وہ بھی علم دیا تھا اور ہمارے قریبی علماء میں آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا حضرت مولانا پالن حقانی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ آپ کو راحت نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے حضرت کی کرامت یہ ہے کہ جاہل مطلق نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں ایک قوال تھے ایک گویا تھے ان کے ماں باپ کو قید کر دیا گیا تھا قید خانے کے اندر ان کی تربیت ہوئی قید خانے کے اندر یہ بڑھے قید خانے کے اندر یہ پلے اور ایک مرتبہ کسی ندی کے کنارے سیر کر رہے تھے ایک فقیر کھچڑی کھا رہا تھا حضرت کو بلایا اور ایک نمانا اپنے ہاتھ سے کھلایا فرماتے ہیں کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی اب مجھے بخاری بھی آ گئی ترمزی بھی آ گئی اب مجھے فتو عالمگیری بھی آ گئی بغیر مدرسے میں پڑھے کے بڑے بڑے وقت کے اکابرین علماء ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے شریعت کی حالت حضرت نے جو کتاب لکھی ہے دنیا میں اگر پالن حقانی کسی اور قوم کے اندر آتا تو لوگ اس کی پوجا کرتے بدھ بنا کر یہ وہابی علم ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کرم سے مہربانی سے مولا وہ بھی مال تو نہ دے دولت تو نہ دے زمین نہ دے بنگلہ نہ دے نبی کی محبت وہ بھی دے دے نبی کا عشق وہ بھی دے دے آخرت کے مرتبے وہ بھی دے دے دین کے مراتب اور دین کا علم قرآن کا سمجھ مولا وہ بھی دے دے ہم اس کمی نے لائق نہیں کہ ہم جو ہے سنتے ہیں ایک کان سے اور دوسرے کان سے نکل جاتی ہے سوائے تیرے مہربانی کے جب تُو نے ساری دنیا کو نوازا ہم گنہگار بھکاری تیرے در پر بھیک مانگتے ہیں اس کے رسول کی محبت رسول کی نہ یہ فرعون کی مال دولت نہیں چاہیے قارون کا خزانہ نہیں چاہیے شداد و نمرود کی ملکیت نہیں چاہیے مولا مولا آخا کی محبت دے دے دین کی عظمت دے دے جذبہ شہادت دے دے جذبہ جی جہاد دے دے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کسی کو کوئی خصوصی بس وہبی طور پر دیتے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے فدائے ملت حضرت اسد مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ جانشین شیخ الاسلام اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ فراست دی تھی وہ فراست دی تھی ہر فتنے کو بھانپ لیا کر عالم تھے آپ علم حدیث جانتے علم فقہ جان لیکن وہبی طور پر ایک خصوصی بس جو اللہ نے دیا ہے جو وہبی طور پر دیا ہے وہ فراست جیسے کہ حکمت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کو دی تھی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے پاس ایک صاحب آئے اور کافی دنوں تک آپ سے استفادہ فرمایا رخصت ہونے لگے تو فرمانے لگے کہ حضرت آپ میرے سینے سے اپنا سینا لگا لے وہ سمجھ رہے تھے جیسے جبریل علیہ السلام نے آخا کو سینے سے سینہ لگایا تو ایک نور منتقل ہو گیا تو فرمانے لگے کہ حضرت نے کہا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے دل کا نور آپ کے دل کے اندر آ جائے سینے میں آ جائے اس کے بعد حضرت تو حکیم تھے حکمت تھے ان کی ریاکاری ان کی مکاری اور ان کے دل کی حالت کو لفافہ دیکھ کر مضمون بھاپنے والے لوگ تھے اللہ نے وہ علم دیا تھا اگر نہ ہوتے مولانا عبد الماجد دریابادی کا انجام کیا ہوتا اللہ انور شاہ کشمیری نہ ہوتے علامہ اقبال کا انجام کیا ہوتا وقت کے بڑے بڑے سورما وقت کے بڑے بڑے علم کے پہاڑ لیکن ان خانقاہوں کی چوکھٹ کی خاک سے اللہ نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا ابو الکلام آزاد کسی اللہ والے سے نہیں لگے اس زمانے میں حضرت حسین احمد مدنی تھے لیکن آج ابو الکلام آزاد کی تفسیر نہ کہیں پڑھی جاتی ہے نہ کہیں سنی جاتی ہے علامہ اقبال کو پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے نسبت ہو گئی عبد الماج دریابادی کو پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے اس لیے کہ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت ہو گئی سر سید احمد جو علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی ہیں ابو الکلام آزاد یہ وقت کے علم کے چوٹی کے پہاڑ پہاڑ کی چوٹیوں پر ان کے علم کے جھنڈے لگتے تھے لیکن آج ان کے علم کو نہ کوئی پڑھتا ہے نہ سنتا ہے سر سید احمد نے بھی تفسیر لکھی آج ان کی دنیا میں کہیں تفسیر پڑھی لکھی اور سنی نہیں جاتی ابو الکلام آزاد نے بھی تفسیر لکھی لیکن کہیں پڑھی سنی نہیں جاتی اس لیے کہ علم تو تھا لیکن اس علم کا سلسلہ کسی مکتب کسی مدرسہ کسی خانقاہ سے جڑا ہوا نہیں تھا عبد الماجد دریا آبادی کے پاس علم تھا تھانوی کی خانقاہ سے وہ جڑا ہوا تھا علامہ اقبال کے پاس علم تھا لیکن وہ علم جب تک علامہ شاہ کشمیری کی خاک سے منسوب نہیں تھا اس وقت تک وہ قادیانی تھے لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ان کو سنی بنایا اور سنی بنا کر اس ان کے علم کے اندر چار چاند لگائے اور علم کے اندر نورانیت اور روحانیت آئی تو یہ علم اہل علم سے اہل اللہ سے اور بزرگان دین سے جب ان کی مجلسوں میں بیٹھا جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے فیوز اور ان کی برکتوں اور رحمتوں کے اندر اضافہ فرماتے ہیں وہ صاحب کہنے لگے حضرت سینا ملا دیجئے حضرت نے بھانپ لیا ان کے ارادے اور نیتیں کچھ صحیح نہیں ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو میرے سینے میں تو صرف بلغم ہی بلغم ہے میں بلغم دے سکتا ہوں تو اب وہ مایوس ہو گئے اور خانقاہ سے واپس چلے گئے تو حضرت بر وقت یہ جو ہے باتیں کہتے ایک صاحب آ کر عرض کرنے لگے اللہ نے وہ انہی باتوں کو لے کر غیر مخلدین اور بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کے کتنے گندے گندے مسائل ہیں ایک صاحب نے آ کر عرض کیا کہ حضرت مجھے ذکر کرنے میں مزہ نہیں آتا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اور لا الہ الا اللہ کے ضربے لگا لذت نہیں آتی حضرت نے فرمایا لذت تو ذکر میں نہیں ہے زکر زکر کہتے ہیں انسان کا عزو تناسل پیشاب کرنے کی جگہ بتائیے کہ اب اگر کوئی اس کو بغیر سمجھے کہ پڑے گا ارے بھائی یہ تھانے ہے یہ دیوبندی عالم اللہ والے وہ کہہ رہا ہے تو ان کو بتانا چاہیے اخلاص پیدا کرو روحانیت پیدا کرو اور تخوا پیدا کرو حرام روزی کو چھوڑو حلال روزی اب یہ کیا کہا کہ ذکر میں مزہ نہیں آتا عربی میں زکر کہتے ہیں تناسل کو مرد کا وہ آلہ جس سے وہ پیشاب کرتا ہے ذکر زال کے زیر کے ساتھ اور زکر زال کے زبر کے ساتھ حضرت نے برجستہ جواب دیا بعد حضرت سے کہا گیا کہ حضرت کیا فرمایا ارے بھائی یہ اگر کسی آدمی کو لذے مزت لذتیں ڈھونڈنا ہو مزے ڈھونڈنا ہو جاؤ بیوی سے ہم مستری کرے اس کے ذکر میں ازوے تناسل میں مزہ ہے ارے ذکر تو خشیت الہی پیدا کرتا ہے یہ اگر پوچھتا کہ خشیت الہی پیدا نہیں ہو رہی ہے اللہ سے تعلق نہیں پیدا ہو رہا ہے اللہ سے رشتہ نہیں جڑ رہا ہے اس کا جواب یہ کیا پوچھ رہا ہے تو یہ اللہ تبارک تعالی علماء کو اور انبیاء علیہ السلام وسلام ادرات صحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی کے وارث تھے صحابی تھے اور فقہ جانتے تھے حدیث جانتے تھے اور مسائل جانتے تھے سب کچھ لیکن اللہ نے آپ کو مہارت جو دی فقہ کے اندر دی وہی طور پر جو طاقت آپ کو دی وہ فقہ, فقہ کے اندر دی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رئیس المفسرین امام المفسرین کہلاتے ہیں تفسیر کی ساری شاخیں حضرت عبداللہ ابن عباس سارے علوم جانتے تھے لیکن تفسیر کے اندر اللہ نے خصوصی طور پر مراتب مرحمت فرمائے تھے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی یہ وہ تھے کہ وہ علم وراثت یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد جو جائیداد شفٹ ہوتی ہے اولاد کی طرف وارثوں کی طرف اس کا علم وہ رکھتے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کامن تمام علوم دے دیتے ہیں یا کسی ایک فن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو مہارت دے دیتے ہیں صحابیت جو مقام ہے یہ مقام اقتصابی مقام نہیں ہے صحابی میں اور آپ محنت کر کر ایک کورس کر کر چالیس دن چار مہینے سال لگا کر تحجدیں پڑھ کر ہم صحابی نہیں بن سکتے صحابی ادنا سے ادنا درجے کا صحابی وہ آسمان ہے آسمان ہدایت کا ستارہ ہے یہ آسمان جو نظر آ رہا ہے اگرچہ کے عرش کے مقابلے میں کروڑوں کلومیٹر نیچے ہے یہ جو آسمان ہے یہ آسمان ہے دنیا اس کے بعد آپ کو پھر جو ہے ایک دو دو نمبر کا آسمان سات آسمان اور ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان لاکھوں میل کا فاصلہ لیکن یہ آسمان عرش والوں کے لیے نیچا ہے لیکن زمین والوں کے لیے یہ آسمان لاکھوں کروڑوں میل اونچا ہے صحابہ آسمان ہدایت کے تجار جو ہے ستارے ہیں وہ اگرچہ کہ ان میں کا ادنا درجے کا صحابی وہ آسمان دنیا کا ستارہ ہے عرش کے مقابلے میں وہ نیچا ہے لیکن فرش والوں کے مقابلے میں اس کا مقام کروڑوں درجہ اونچا ہے اس لیے کہ صحابیت کوئی کورس کا کوئی نصاب کا اور کوئی تعلیم کا اور کوئی وقت مقررہ پریکٹیکل یا ایک جو ہے محنت ریاضت مجاہدہ کرنے کا نام نہیں جس طریقے سے اللہ نے پیغمبروں کو وہ بھی طور پر چن لیا اللہ نے پیغمبر کے صحابہ صدیق کو کون جانتا یہ تو خحافہ کا بیٹا تھا عمر کو کون جانتا یہ تو خطاب کا بیٹا تھا عثمان کو کون جانتا یہ افغان کا بیٹا تھا ایسے باپ کے ہزاروں بیٹے مکے میں جنم لے چکے تھے ایسے باپ کے لاکھوں بیٹے عرب میں جنم لے چکے تھے لیکن جب یہ خطاب کا بیٹا عمر اور ابو بکر جب نبی سے وابستہ ہوئے اور صدیق بنے یہ فاروق بنے یہ بنے یہ باب العلم بنے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ چمکایا وہ چمکایا کہ قیامت تک کے غوث قیامت تک کے اختاب قیامت تک کے ابدال اور قیامت تک کے شہدہ صحابہ میں ادنا درجے کا جو صحابی ہے جس کو آسمان ہدایت کا ہمارے آسمان ہدایت کا ستارہ عرش کے مقابلے میں نیچے لیکن فرش ہم جیسے نا اہلوں اور جو ہے بدینوں کے مقابلے میں آسمان ہدایت کا ستارہ ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابہ کو تم معمولی نہ سمجھو اللہ کا واسطہ دیا شوہر اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے بیگم صاحبہ اللہ کے لیے فلاں کے گھر کو مت جائیے فلاں چچیرا بھائی موسیرا بھائی اور فلاں کزن ڈزن یہ جو گھر کو آتا ہے اللہ کے پہلے سمجھاتا ہے جب نہیں مانتی وہ اللہ کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں تمہارے باپ کا واسطہ مرے ہوئے باپ کا نگاہ میں حضرات صاحب کرام کا مقام حضرات صحابہ کرام کا کیا درجہ اور کیا محبت من احبہم بہم احبہم حضرات صحابہ کرام نبوت اور امت کے درمیان کی کڑی ہے کڑی آپ نے ٹرین کی بوگیاں دیکھی ٹرین کی بوگی دوسری بوگی کے لیے درمیان میں کڑی ہوتی ہے اگر وہ ٹوٹ جائے انجن سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے صحابہ پر سے اعتماد اٹھ جائے حضرات صحابہ کرام کے تعلق سے غلط فہمی پیدا ہونے لگے بدزنی پیدا ہونے لگے تو اللہ کی قسم امت کا رشتہ نبوت سے ختم ہو جاتا ہے یہ صحابہ کرام امت اور نبوت کی کڑیوں کو ملانے والے ہیں یہ صحابہ کے امت کے عشق کو مقام میں نبوت تک پہنچانے والے اور نبوت کے علوم کو امت تک پہنچانے کی کڑیاں ہیں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اور آخر کار آپ نے سمجھا قیامت کے قریب ایک طبقہ آئے گا اس وقت شیعہ جو کٹر کٹر کمینہ دشمن ہے حضرات صحابہ کرام کا ہم کلمہ پڑھ کر مومن مسلمان ہوتے ہیں اور شیعہ صحابہ کو گالی دے کر مسلمان ہوتا ہے اور جب تک کسی صحابی کو گالی نہ دے اس وقت تک ان کا پیٹ نہیں بھرتا ان لوگوں سے تعلقات رکھنا دوستی رکھنا اگر اس غرض کے ساتھ کہ آپ ایمان کو پیش کر سکیں اور دعوتی کام کر سکیں اور اسلام کی طرف راغب کر سکیں ضرور کریں دنیاوی اعتبار سے دوستی رکھنا بزنس کے اعتبار سے دوستی رکھنا مال و دولت کے اعتبار سے دوستی رکھنا جو اللہ کے نبی کے صحابہ کو گالی دے میری ماں کو کوئی گالی دے کیا میں اس سے دوستی رکھوں گا میرے باپ کو برا بھلا کہے میرے پیر و مرشد کو برا بھلا کہے وہ تو آسمان ہدایت کے ستارے ہیں چمکتے ستارے ہیں ان کے ایمان سے ہمارا ایمان ملتا ہے ان کی نمازوں سے ہماری نمازیں ملتی ہیں ان کے سجدوں سے ہمارے سجدے ملتے ہیں اور ان کے روزوں سے ہمارے روزے ملتے ہیں ان کے جہاد سے ہمارا جہاد ملتا ہے بھی مسلی اون تم بھی فقدی تدو میرا اللہ کہتا ہے تم لاکھ نماز پڑھ لو روزے رکھ لو لیکن میرے محبوب کے صحابہ سے جب تک تمہاری نماز نہیں ملے گی تمہارے روزے نہیں ملیں گے اور تمہاری عبادت نہیں ملے گی تمہاری نماز اور تمہارا ایمان ناقابل قبول ہے سمجھایا سمجھایا نہ ماننے پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آہا آپ یوں ہی کہہ دیتے آپ کی بات کو پتھروں نے مانا آپ کی بات کو جنگل کے درندوں نے مانا آپ کی بات کو آسمان کے چاند نے مانا اور دو ٹکڑے ہو گئے آپ کے ہاتھ میں کنکریاں آئی کلیما پڑنے لگی آپ نے تھوک کا ذرہ پانی میں ڈالا وہ میٹھا چشمہ بن گیا کون آپ کی بات کو نہیں مانتا تھا آپ جس اسے پر اور جس تنے پر سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے آپ سے جدا ہوا اگلی جمعہ ایسے رو رہا ہے جیسے بچے کو ماں سے الگ کر دیا گیا ہو کون نہیں مانتا آپ کی بات لیکن صحابہ کرام کا ایک مقام حضرات صحابہ کرام کا ایک درجہ اور ان کی عظمت کہ کہیں غلط فہمیم کا شکار نہ ہمارے جیسے آدمی تھے بھائی ان سے غلطی ہو سکتی ہے ان سے خطا ہو سکتی ہے اور وہ گنا کر اللہ اکبر اس قسم کی چیزیں حضرات صحابہ کرام کیا نبی سے اعتماد اٹھانے والی ہیں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آخا اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہے ہیں فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا کہ میرے بعد اپنے دلوں کے اندر ان کے تعلق سے کینا کپٹ نہ رکھنا ایک طبقہ ہے ایک تو شیعہ ہے اسلام سے خارج طبقہ اور ایک طبقہ ہے جو داخل اسلام ہے حضرات صحابہ کرام کی اشتہاد کو اور ان کے ایمان کو اور ان کے عمل کو کہتا ہے اس زمانے میں علم نہیں تھا اس زمانے کے اندر کتابیں نہیں تھیں پلا تھا پلا تھا کوئی کسی چیز کا اپنی مسلک اور اپنی سوچ اور اپنے سمجھے ہوئے سازش کو مکمل کرنے کے لیے حضرات صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے یہ طبقہ اللہ کے نبی کو شاید معلوم تھا آپ نے فرمایا پون احبا ہوں پبی ابی احبا کہ ان سے محبت کرنا اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے میرا بچہ جا رہا ہے آپ اس کو گالی دیں گے کیا مطلب مجھ سے محبت نہیں ہے آپ کو مجھ سے محبت ہے میں آپ کے گھر والوں کو گالی دوں آپ کے بچے کو چانٹا ماروں تو سمجھتا ہوں کہ آپ منافق ہیں میرے سامنے محبت کا رنگ ڈھنگ کر رہے ہیں اور اولاد کے ساتھ آخا سے محبت اہل بیت سے محبت آخا سے محبت آخا کے صحابہ سے محبت پون احب ہوں پبھی حب بھی احب جو ان سے محبت کرے گا ان کی محبت میری محبت کی وجہ سے ہے ومن اب غذا ہوں فوی بخی اب غذا ہوں اور ان کے تعلق سے دل میں کینا کپٹ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کریں گے اس لیے کہ ان کے تعلق سے اپنے دل میں کینا کپٹ رکھنا یہ اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ میرے تعلق سے کچھ اچھا وہ نہیں سمجھتا یہ آخا کے صحابہ کرام ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے وہ چیزیں سرزد ہو گئیں کہ جو مزاج شریعت کے خلاف ہیں لیکن غلطی دو قسم کی ہے ایک غلطی یہ ہے کہ آدمی اذان ہونے کے بعد ٹی وی کے اندر میاش دے کر حضرات صحابہ کرام سے اگر بھول بھی ہوئی اگر خدا نہ کرے مزاج شریعت کے خلاف کوئی کام بھی ہوا اللہ نے امت کے لیے اسے رحمت بنا دیا اللہ نے امت کے لیے اسے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ان کی غلطی کو غلطی نہیں کہا جا سکتا اور خطا کہہ کر جرم کہہ کر گناہ کہہ کر اللہ اکبر ان کو یاد نہیں کیا جا سکتا یہ غلطی جیسے ہماری ہے ہم جو ہے ٹی وی دیکھ رہے ہیں میچ چل رہی ہے میچ کے بالکل آخری فائنل اوور ہیں اب یہ ہے کہ اب کون جیتے گا کون ہارے گا ہم نے کہا کہ ابھی دو منٹ بعد دو منٹ بعد دو منٹ بعد ڈیڑھ ہو گیا معذم نے اقامت کہہ دی ابھی دو منٹ بعد ابھی پہلی رکعت ہو گئی ابھی دو منٹ بعد ہے کہ پانچ اوور ہونے تک پونے دو ہو گئے اور اس کے بعد غفلت میں نماز چھوٹ گئی یہ ہمارا نماز کا چھوڑنا دنیا کے کتے بننے کی وجہ سے تھا یہ نماز کا چھوڑنا کرکٹ کی وجہ سے تھا گناہ کبیرہ اور نے فرمایا جو اس طریقے سے چھوڑے گا اللہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر اس کا نام لکھ دے گا اور ضرور وہ اس کے اندر وہ داخل ہو کر رہے گا اور صحابہ سے کیسے بھول ہوتی ہے فرماتے ہیں ایک جنگ کے میدان میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں جماعتیں الگ الگ ہوتی ہیں ایک رکعت یہ پڑے دوسری رکعت وہ پڑے پھر یہ گئے مورچا سنبھالنے جماعتیں الگ الگ کئی ٹکڑیوں میں نماز ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے اثر کی فارغ ہو گئے حضرت علی کرم اللہ تھکے ہوئے تھے جنگ میں میدان جہاد میں آئے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ران پر آپ نے سر مبارک رکھا سمجھ گئے کتنا علم حاصل کر لو شیخ الحدیث بن جاؤ وقت کے تم دائی بن جاؤ وہ گود کہاں سے لاؤ گے جس میں آقا کا سر ہو وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جس میں محبوب کا دیدار ہو اور وہ نماز کہاں سے لاؤ گے جس میں خاتم الانبیاء امام الانبیاء کی اقتدا نصیب ہو وہ مجلس کہاں سے لاؤ گے جس مجلس کے اندر آقا کی پرنور جنتی کرنے اور جنت کی روحانی خوشبو میسر آتی ہو اللہ اکبر الحضرت علی کرم اللہ وجہ کے گود کے اندر آرام فرما رہے ہیں تھکے ہوئے تھے اتنے میں حضرت علی یہ سوچ رہے تھے کہ ایک پارٹی نے اثر کی نماز پڑھ لی اب دوسری گروپ پڑے گی میں شامل ہو جاؤں گا آخا سو گئے اب کروں تو کیا کروں اگر نماز کے لیے جگوں تو میرے محبوب کو تکلیف ہوگی اور اگر میں اس کو برداشت کروں تو پھر جو ہے نماز کا مسئلہ ہوگا پریشان تھے اسی کشمکش میں سورج غروب ہو گیا آخا بعد میں بیدار ہوئے حضرت علی سے بھول اب بھی نماز کا چھوڑنا گناہ ہے نہیں ہے الحاظ باللہ فرض کیجئے کہ حضرت علی نے خطا کی گناہ کیا نماز کو قضا کر دیا ولو بل پر سینے پر چٹان رکھ کر لیکن ان کا بھول کرنا اور ان کا خطا کرنا ہماری زبان میں اشتہادی خطا کرنا ان کے لیے کیا رحمت کا ذریعہ بنا کیا سبق بنا اس لیے اگر حضرات صحابہ کرام سے بھول بھی ہوتی ہے خطا بھی ہوتی ہے وہ ان کے لیے رحمت اور ان کے درجات کو بڑھانے والی ہوتی ہے کافی دیر کے بعد آخا جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے فرمایا علی کیوں رو رہے ہو فرمایا آخا آپ کے آرام کا خیال تھا اور میری نماز چلی گئی آخا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا اے اللہ کے بندے سورج تو اللہ کا غلام میں بھی اللہ کا غلام دیکھ آج علی رو رہا ہے اس لیے کہ اس کی نماز قضا ہو گئی ہے یہ اپنی نبی کی خدمت کے لیے اپنے نبی کو آرام پہنچانے کے لیے اس نے قربانی دی ہے واقعیتاً تجھے میرے صحابہ سے محبت ہے اور اللہ کا تو بندہ ہے اللہ کے حکموں کا غلام ہے رب کا حکم سے تو واپس آ جا فرماتے ہیں محرقین اور راوی کہ سورج واپس آ گیا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نماز پڑھی ایک سلام تھا دوسرا سلام تھا کہ سورج پھر دوبارہ غروب ہونے لگا تھی یہ خطا اب اس کو کہیں گے آپ خطا کہیں گے گنا کہیں گے ہمارا نماز چھوڑنا حرام زادگی کی وجہ سے ہمارا داڑھی حرام زادگی کی وجہ سے اور ہمارا ایک سے زائد نکاح کرنا شہوت پرستی کی وجہ سے وہ دین یہ غیر مخلدین کہتے ہیں نا کہ بھئی فخا صحابہ کرام کے زمانے میں بنی کیوں نہیں اس لیے نہیں بنی کہ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی بھئی ہر آئے دن قانون کیوں بنتا ہے اس لیے کہ قانون کے توڑنے والے زیادہ ہو رہے ہیں صحابہ نے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک قانون کو کہاں توڑا تھا وہ ہم جیسے آپ جیسے مجرم آئے اور نماز کے اندر بے التفاتی ہوئی کسی نے رکو چھوڑا کسی نے سجدہ چھوڑا کسی نے تجویز چھوڑا تو اب ضرورت پڑی کہ کس کو چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے فرض کو چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے واجب کو چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے سن وہ تو مکمل پہ کر سوفیے باسفاتے کہتے کانخان ہی تھی صحابہ کے زمانے میں کیا ضرورت تھی دل میں محل آتا نبی کی مجلس میں جاتے محل دھل جاتا سمجھ گئے آقا کے سامنے نماز پڑھتے سلی کئی قلم تو سلی نماز پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی ہے آقا اصلاح فرماتے نمازیں مکمل تھی دل مزکہ تھا مصففہ تھا دل میں کچھ اور زبان میں کچھ اور ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور مسئلہ ہی نہیں تھا خانخواہ کی کیا ضرورت ارے کپڑے پاک ہیں واشنگ مشین کی کیا ضرورت جسم کے پسینے سے جو ہے خوشبو نکل رہی ہے جو جنت کی خوشبو کو شرما دے اسے عطر لگانے کی کیا ضرورت کیا ضرورت تو یہ ان کی خطائیں بھی باعث رحمت تھی خاتون آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمایا تحرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے مجھے پاک کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور کو پھیر لیا اللہ اللہ یہ عورت کا تخوہ ہمارے پاس آ جائے کیا نمازیں ہماری کیا داڑیاں کیا معاملات ہمارے چند سکوں میں ایمان کا سودا چند روپیوں میں ایمان کا سودا بات ہزم ہی نہیں ہوتی بھائی اس ملک کے اندر شہادت کی بات کرتے ہو اس ملک کے اندر جہاد کی بات کرتے ہو ہر کوئی تعبیر کیوں کیوں جذبہ شہادت نہیں اس لیے کہ جو ہم نے سو ایکڑ زمین لے رکھی ہے پچاس ایکڑ زمین لے رکھی ہے کارخانہ بنا رکھا ہے بلڈنگیں بنا رکھی ہیں اب چھوڑنا نہیں چاہتے چھوڑنا نہیں چاہتے ہم سمجھتے ہیں یہ چھوڑ کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں دے گا نکالو محبت دنیا کی بلڈنگیں بنانا چھوڑو زمین خریدنا چھوڑو کسی کی زندگی کی پانچ نمازیں ہیں اور ان نمازوں کی اذان پیدائش کے بعد اخامت ہو چکی ہے سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان کے اندر اقامت کہی جا چکی ہے کسی بھی نماز کی اخامت اور نماز کے درمیان اذان اور اخامت کے درمیان نہیں اخامت کہہ دی گئی تو نماز قائم ہونے میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے آپ کی مسجد میں آدھا گھنٹہ ہوتا ہے کہیں نہیں اخامت کا آخر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ امام نے صفوں کی طرف دیکھا اللہ اکبر کچھ سیکنڈ کا فاصلہ ہماری زندگی ماں کے پیٹ سے نکلنے اور اس اخامت اور موت کی نماز جنازہ تک صرف چند سیکنڈ کا فاصلہ ہے اس درمیان یہ زلیل دنیا آ کر ہمیں تباہ برباد کر رہی ہے چھوڑو مال کی محبت دولت کی محبت اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہمیں حیث کا نفاس کا خون پلا کر پالا جس اللہ نے پالا یہ دنیا میں پالے گا مال دولت یہ رہے گی آدمی مرنا نہیں چاہے گا آدمی جینا چاہے گا وہ بیت الخلا میں ماربل لگانا چاہے گا اب دیکھو لیبیا کا خزافی وہ جو ہے کرنل خزاب مرنا جانا چاہتا ہے وہ اس نے ایسا محل بنایا کہ سارا ملک کا ایک ایک فرق کروڑ پتی ہو سکتا تھا سمجھ گئے اللہ نے وہ مال اور دولت اس نے اس کا غلط استعمال کیا اللہ کے مال اور دولت کے اندر نہیں مرنا چاہتا عمر کے آخری مرحلے کو چلا گیا قوت جواب دے دی گئی شہوانیت جواب دے دی گئی گھٹنے جواب دے دیے خیالات جواب دے دیے لیکن ایک نرس کو ایک سسٹر کو رکھ کر کروڑوں روپے اس پر خرچ کرتا ہے وہ میرے سیکس کو ابرائے اور میرے شہوت کو ابھارے اور میرے اندر جنسی تسکین وہ پیدا کرے یہ چیزیں چھوڑو نکاح ہوا اور صحابی گئے نہیں تھا جنگ کے اندر اذا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل فی انفروا اللہ سبيل الله استقلتم کہ تمہیں بلایا جاتا ہے جورو کی محبت نکالو اور عالم نہیں کہتا ہم کہہ رہے ہیں یہ جورو کی غلامی کل جذبہ شہادت کے اندر یہ ہمیں نقصان پہنچائے گی ہم کہیں گے بیوی کا کیا ہوگا جب بیوی کی محبت کو دل میں بسایا ہی نہیں ہم جائیں گے ہر کہیں گے بیوی حضرت بلال جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اور بیگم ماتم کر رہی تھی حضرت بلال حبشی نے فرمایا بیگم ماتم کیوں کر رہی ہو رو کیوں رہی ہو آج سے زیادہ خدا نے ہمیں مسرت کا خوشی کا کوئی اور دن نہیں دیا عورت نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے اجی تم چلے جاؤ گے اس گھر کا میرا سہاگ اتر جائے گا بچے یتیم ہو جائیں گے گھر کی خوشیاں چلی جائیں گی گھر بیران ہو جائے گا فرمایا کہ تجھے اس دنیا میں ہمیشہ رہتا ہے کوئی مسالہ لگا رہتا ہے ارے آج میں گیا کل میں جو ہے تو آئے گی انشاءاللہ محبوب کے دسترخوان میں افطاری ہوگی اگر محبت ہوگی آخرت سے اور دل میں بیوی کو نہیں بٹھا رکھا ہے اولاد کو نہیں بٹھا رکھا ہے تو پھر ہمیں اللہ کے راستے کے اندر نکلنا آسان ہے ہمارا جو ہے وہ جو دکان کی ایک ایک بوتل ہے وہ جوتے کا ایک ایک ڈبا ہے اور دوائی کی ایک ایک پاکٹ ہے نس نس کے اندر روئی کے دھارے دھارے کے اندر ہماری جان لگی ہوئی ہے اب یہ بات کہی جاتی ہے اللہ کے رستے میں نکلو مر کیا کرو مر کر اتنے ایکڑ زمین بنایا باغات بنائے ابھی آم کی فصل نہیں آئی ایڈوانس دے دیا کون کھائے گا مرنے کے لیے تیار نہیں اس لیے کہ ہم نے دنیا سے محبت دنیا کی محبت کو دل میں بٹھا دیا ہے حضرت موسا ہارونی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب ہے گلستان قناعت حضرت عمار رحمت اللہ علیہ کے ایک واقعے کو لکھا ہے حضرت عمار فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے ساتھ ایک موتا کی تدفین کے لیے جا رہا تھا موتا کی تدفین کے لیے جا رہا تھا گلی کے اندر کچھ کتے آپس کے اندر کھیل رہے تھے وہ کتا اس پر وہ کتا اس پر کھیل رہا تھا کود رہا تھا اور جو ہے لگ رہا تھا کہ یہ منموجی زندگی گزار رہے ہیں حضرت عمار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے استاد نے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ کتے کتنی ہنسی خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں موتا کی تدفین کے بعد ہم لوگ واپس اسی راستے سے آئے تو دیکھا کہ کسی نے ایک مرے ہوئے جانور کے گوشت کے لوتڑے کو وہاں ڈال دیا جو کتے موتا کی تدفین سے پہلے کھیل رہے تھے ایک کتا دوسرے کو دان دکھا رہا تھا ایک کتا دوسرے کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا حضرت عمار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے استاد نے کہا دیکھو کتے وہی گلی وہی موسا موقع اور موسم وہی پہلے ہنس رہے تھے اب ایک دوسرے کو داغ دکھا رہے ہیں فرماتے ہیں جب ہنس رہے تھے یہ مردار درمیان میں نہیں تھا جب یہ سڑا ہوا لوتھڑا مردے کا گوشت کا ٹکڑا آ گیا اب ان میں عداوت پیدا ہو گئی پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جب تک مری ہوئی سڑی ہوئی دنیا جیفا و طالب وہاں کلاب کہ دنیا ایک مردار چیز ہے اور اس کا طلبگار کتا ہے جب تک یہ دنیا ماں باپ اولاد کے درمیان نہیں آتی میئر شوہر بیوی کے درمیان نہیں آتی دوست دوست کے درمیان نہیں آتے ان کتوں کی طرح کھیلتے رہتے ہیں اور یہ سڑی ہی بھی دنیا آ جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دان دکھاتا ہے ایک دوسرے سے لڑتا ہے سڑی ہی بنانے والے نے کہا ولا تغرن کم الحیات دنیا ولا یغرن کم ملا کہ تمہیں ہم نے بنانے والا کہتا ہے نا ایک سال کی وارنٹی گارنٹی لیکن بنانے والے نے کہا پانی کے بلبلے کی تو ضمانت ہے اس دنیا کی کوئی ضمانت نہیں اس دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے حضرت داؤد تائی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں ایک مرتبہ دیکھا کہ ہیارا ایک شہر کا نام ہے ہیارا وہ اس کے میدان کے اندر صحرا میں دوڑ لگا رہے ہیں بھاگ رہے حضرت کے شاگرد نے اور حضرت کے خادم نے پوچھا اے داؤد تائی آج کس خوشی کے اندر آپ من موجی زندگی گزار رہے ہیں دوڑ رہے ہیں حضرت داؤد تائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے ہمیں قید خانے سے چھٹکارا دلا دیا اللہ اکبر یہ کب گئے تھے قید خانے میں اب وہ تھے مسافر جب علاقے میں پہنچے اور پوچھا کہ داؤد تائی کیا جیل گئے تھے پولیس نے گرفتار کیا تھا کیا بات ہے تو علاقے کے لوگوں نے بتایا ارے مرے ہوئے تو چوبیس گھنٹے ہو رہے ہیں کہا کہ کیا ماجرا ہے کہ مرے ہوئے ہیں اور پھر کہہ رہے اور دوڑتے ہوئے میں نے دیکھا کیا ماجرا ہے فرماتے ہیں کہ پھر خواب میں آئے اور میں نے پوچھا حضرت آپ نے کہا قید خانے سے رہائی مل گئی کیا قید خانہ کیا تم نے نبی کا فرمان نہیں سنا اب دنیا سجن ال للکافر کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کل اس موت نے مجھے اس ذلیل دنیا کے قید خانے سے آزاد کر دیا اب میں بھاگ کر میرے رب کی جنت کی طرف جا رہا ہوں سے وفا کی دنیا نے میں اپنی بات بتاؤں نہ مکان نہ زمین نہ سواری اب اگر کفن مل جائے اب اگر یہ کوئی بڑھائی کی بات نہیں بڑوں کا جو ہے بڑوں کی تربیت اور بڑوں کی توجہات کی برکت زندگی نہیں ہو رہی ہے کیا ہمارے سے پہلے ہماری بیوی کی نہیں ہوتی تھی ہمارے والدین بھائی بہن کی اور ہمارے بعد وہ نہیں ہوگا ہاتھی میں اسم رحمت اللہ علیہ جہاد کو جا رہا ایمان نہیں بنا ہے اللہ کی قسم ہم نے قرآن نہیں شروع کیا ہم ذالکل کتاب و لارے بفی میں اٹکے ہوئے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریب ریب ریب شک ہے شک ہے شک ہے اللہ نے کہا کہ جب تم لاریب کو پار کرو گے تب حدل المتقین تک تم پہنچو گے لاریب کو پار کرو گے ان اللہ رزاق تک پہنچو گے لاریب کو پار کرو گے وہاں من دعبت ان فی الارض اللہ علاللہ رسطہ تک پہنچو گے لاریب کو پار کرو گے قل اللہم بالک المل تو تل ملک من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من ابھی تو ہم یہی اٹکے میں بے بی سٹنگ میں ہیں پران کہاں سے شروع ہوتا ہے علی فلامین ذالک الکتاب لا رئی وفی یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ شک آج تک ہمارا وہ کلیئر نہیں ہوا ڈوٹ اسی لیے دنیا کے کتے اور سور بن کر ہم اس کے پہانی کی طرف ٹوٹ رہے ہیں ایمان نہیں بنا یہ بیڑ بتا رہی ہیں ایمان نہیں بنا ایمان جب بنا ایک صحابی نے قبہ تعمیر کیا وہ زمانے میں کیسا قبہ گھر کی جورو مرد مل کر جیسے آج بہار جھارکھنڈ بنگال میں مٹی کا گھر بناتے ہیں تودا لگاتے ہیں وہ لگا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا فرمایا فتوا جاری نہیں کیا سپریم کورٹ سے نوٹس نہیں بھیجی کہا کہ کس کا مکان ہے کہا فلاں صحابی کا اب وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سلام علیکم یا رسول اللہ جواب نہیں سلام علیکم یا رسول اللہ جواب نہیں تیسری مرتبہ سلام صحابہ سے پوچھا کیا اللہ کے نبی نے میرے بارے میں میرا نام میرے باپ کا نام لے کر اور میرا ایڈریس بتا کر میرا آئی ڈی بتا کر کچھ تذکرہ کیا کہا کہ نہیں ہاں ہاں یاد آیا آپ کی گلی سے گزر رہے تھے صرف یہ پوچھا یہ خبا کس کا ہے وہ زمانے میں قبا کیا ہوگا کیا سنگ مرمر لگا ہوگا راجستھان کے ٹائلس اور پتھر لگا ہوگا مٹی جورو مرد مل کر گھر کے بچے مل کر تھوڑا تھوڑا لیپ لیا ہوگا اب یہ نہیں پوچھا استفتا تیار نہیں کیا کیا فرماتے ہیں علماء دین اور دین حق متین کے ذمہ دار کہ میں نے خبا بنایا یہ حلال ہے کہ حرام ہے جائے کچھ نہیں میرے محبوب کو نہ پسند ڈھا دیا پھر آقا دوبارہ گزرے فرمایا کہ یہاں خبا تھا کیا ہوا کہاں آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا انہوں نے خبے ہی کو گرا دیا یہ شیشے لگے ہوئے مکانات اور یہ بلڈنگ ہے یہ کروں کی محبت یہ مال کی محبت یہ دولت کی محبت یہ روپیوں کی محبت یہ جورو کی محبت یہ اولاد کی محبت ہمیں جہاد کرنے دے گی ہمیں ہمیں جانے دیں گے افغانستان مرنے دو صاحب کوئی گنا کیا ہوگا کشمیروں کو پٹنے دیو کوئی گنا کیا گجراتیوں کو پٹنے دیو کوئی گنا کیا ہوگا اور یہ عذاب کی لاٹھی اور یہ عذاب کا کوڑا ہمارے سروں پر لگے گا ہمارے پیٹوں پر برسے گا تب یاد آئے مولانا صاحب کچھ کہہ دی کر دیجیے گا کچھ دعا کر دیجیے کچھ وظیفہ بتا دیجیے تب پتا لگے گا ہاتھی میں اسم رحمت اللہ علیہ جہاد کو جا رہے تھے اپنے بیگم صاحبہ سے کہا کہ میں کچھ غلہ اناج دے کر جانا چاہتا ہوں بتاؤ کتنا چاہیے فرمانے لگی کہ میری زندگی کا مجھے حساب نہیں ہے رات میں بھی موت ہو سکتی ہے کل بھی ہو سکتی ہے پچاس سال بعد بھی ہو سکتی ہے تم اگر جان سکو بیوی اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے اگر تم جان سکو کوئی کیلکولیٹر اور کوئی ایسی حساب کتاب کی مشین ہے اس کے مطابق تم روزی دے کر جاؤ ہاتھی میں اسم رحمت اللہ علیہ کیا عورتیں تھیں کیا تخوا کیا پرہزگاری اللہ کے لیے پیدا کرو میرے اللہ کی قسم جو اللہ سمر کو پاخانہ دے کر پالتا ہے کتے کو مردہ دے کر پالتا ہے گت کو کافروں کے جسم دے کر پالتا ہے ہم نبی کے عاشقوں کو بھوکا رکھے گا کہاں کتے بنے پڑتے ہو کیوں مسجدیں خالی ہیں کیوں ذکر کے حل جمعہ میں کیا کرتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں ایسی نوکریاں جن نوکریوں سے نماز چھوٹے ایسی نوکریاں جن نوکریوں میں داڑھی کٹانا پڑے اسلام میں جائز نہیں ہے کیا کر چھوڑو پالنے کروڑوں مخلوق کو زمین و آسمان کی پالنے والا ایمان نہیں بنا ہاتھی میں اسم رحمت اللہ علیہ نے پروایا ایسا کوئی سافٹ ویئر نہیں آیا ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ میں تیری عمر کو جان سکوں کہ تو کتنے سال جو ہے زندہ رہتی ہے وہ تیری زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے پکڑ لیا بیوی نے جب میری زندگی کا مالک اللہ ہے تو روزی کا مالک اللہ تم کون ہے تو جاؤ اپنا راستہ نہ پو کیا ایمان تھا آج لڑائیاں جھگڑے کہ میرا شوہر مجھے پالتا نہیں آپ نے تربیت نہیں کی غلامی کر کر کر کر ان کو برباد کر دیا بات کہتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی آپ کو اور نتیجہ یہ ہوا کہ سر سے دوپٹہ ہٹا ہوا کہنے کی طاقت نہیں غلام بنے ہوئے نماز چھوٹ رہی ہے غلام بنے ہوئے سورج کے چڑھتے جنابت کا غسل ہو رہا ہے غلام یہ غلامی نکالتے تو آپ اپنے ساتھ کھڑا ہو کر تحجد کو نہیں کھڑا کرتے اس کو قرآن نہیں پڑھاتے اور یہ محبت یاد رکھیے گا یہ عورت کے لیے بھی نقصان دہ ہے یہ بچوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے محبت دل میں رکھیے گا یہ غلامی کی شکل میں آ جائے گی محبت مرنا تو ہے کل اگر عورت سے پہلے خوین کی موت ہو جائے اور آپ نے بے پناہ محبت ان کو دی اس کے چپل دھوتے تھے لنگا دھوتے تھے برتن دھوتے تھے کھانا پکاتے تھے ایک لکھ مر جائیں گے آپ کا باپ تو وہ کام نہیں کرے گا اب جب چپل دھونے کا لنگا دھونے کا خاوین کو یاد کرے گی روئے گی کھانے کے اندر سبزی کاٹنے کا نمبر آپ اس کو صدمہ دے رہے ہیں آپ غم دے رہے ہیں آپ دل میں محبت اور نبی کے تعلیمات کی روشنی میں حقوق ادا کیجیے اور سامنے جیسے رہنا ہے رہیے آپ کی موت کا اس پر کوئی صدمہ نہیں ہوگا حضرات صحابہ کرام شادی کر کر ابھی مہندی نہیں اتری تھی زعفران کی خوشبو نہیں اتری تھی میدان جنگ کے اندر چلے چلے گئے اور پھر غسیل الملائی کا اللہ نے وہ غسل جو بیوی کے ساتھ فرض ہو گیا تھا فرشتوں کو حکم دیا کہ میرا صحابی میرے راستے میں نکل چکا ہے میرے محبوب کا صحابی اس کو تم غسل دو یہ مقام پیدا کرو یہ کب ہوگا یہ ذلیل دنیا کی محبت دلیاس اسی لیے جذبے شہادت بیدار نہیں اور جذبے شہادت بیدار ہوگا آدمی ہر پل ہر لمحہ اس ذلیل دنیا کی حقارت کو جان لے گا اور دنیا کی مکاری تیاری کو جان ہے دنیا حلال رشتہ کمانا بھی عبادت ہے روزی کرنا بھی دنیا ایسا نہیں کہ اسی میں بڑھ رہے ہیں اسی میں پڑ رہے ہیں فائل بغل میں کہاں جا رہے ہیں صاحب تھانے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں صاحب کچہری جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں صاحب مجسٹریٹ کے چھوڑو چھوڑو چھوڑو اب یہ بات کرو الا کلیمت اللہ کیسے ہوگا کافروں کے سر سر تسلیم کیسے کم کریں گے کفر کو کیسے مٹائیں گے شرک کو کیسے مٹائیں گے دنیا جس کو آقا نے فرمایا اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر کوئی حیثیت نہیں اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا اور یہ باتیں سننا اور یہ باتیں سمجھنا لوگ آنا بھی نہیں چاہتے ہم اشتہار لگاتے ہیں ہم ایس ایم ایس بھیجتے ہیں اور اس کے اندر ایک عنوان ضرور ہوتا ہے جذب جہاد سے متعلق اب یہ جمعہ کا یہ تھا کہ شہید کے شہادت کا اور اس کے زندہ رہنے کا حیرت یہ کیوں کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں ہمارا ایمان بنے ہمارے اندر وہ جذبہ بنے اور ہم اس لائق بنے اور اللہ ہمارے لیے وہ لبینہ جاہدو فینا لنا دینا راستے اللہ کھول دیتا ہے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکات ام ہمارے اکابرین میں سے ہیں حضرت اقدس مولانا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے مجاز میں سے ہیں اللہ نے وہ کام لیا وہ کام لیا جیسے کہ میں نے کہا کسی کسی کو اللہ کوئی خصوصی وصف دے دیتے ہیں سمجھ گئے حضرت کے اندر دعوت و تبلیغ غیر مسلموں میں کرنے کا وصف اللہ نے بہت اونچا دیا ہے منٹوں میں کٹر سے کٹر کافر کے دل کے اندر ایمان کی کرنوں کو اتار دیتے ہیں اور کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیتے ہیں سمجھ حضرت کی کتابیں ملتی ہیں آپ کی جو ہے وہ امانت آپ کی سیوا میں اور نسیم ہدایت کے جھونکے آپ پڑھیے گا اس سے پہلے بھی ایئر ہوسٹس کا ایک واقعہ اڈوانی ٹھاکرے واجپائی تمام تک انہوں نے جو ہے اپنے ایمان اور اسلام کی دعوت کے پیغام کو پہنچایا ہے ایسا نہیں کہ یہ گلیوں میں پھرنے والے یہ للو پنجو کے ساتھ بڑے بڑوں کو وقت کے بڑے بڑے لیڈروں کو یہ کرتے ہیں اللہ نے اتنا اونچا کام لیا کہ بابری مسجد کے جو قاتل ہیں اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کی کرنوں کو ڈال دیا وہ مسلمان ہو گئے اب ان کی جماعتیں نکلتے ہیں وہ جو کل بابری مسجد کو قتل کرنے گیا تھا آج دائیوں کا امیر بن کر غیروں کے طبقے میں جا کر دعوت اسلام کا کام اللہ ان سے دے رہا ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں اے جورو کے غلاموں مال کے کتوں اگر تم نہیں بدلو گے اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہارا اور میرا محتاج ہے یہ ہماری نصیب خوش نصیبی ہماری سعادت کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے رہا ہے اور اگر کام نہیں کریں گے اللہ کا عذاب آئے گا کہتے ہیں کہ کشمیر کے علاقے میں اپنے دعوتی سفر میں گئے ہوئے تھے ایک مجاہد گولی لگی کیا ہوا انتقال کے قریب ہو گئے جامع شہادت اور ان میں کچھ گنٹوں کا فاصلہ تھا آدمی کبھی فوراً مر جاتا ہے اور آدمی کچھ لمحوں کے بعد مرتا ہے خون لینے کی ضرورت محسوس ہوئی ٹیسٹ کرنے کے لیے یا یہ کہ وہ گروپ کیا پتا معلوم نہیں فرماتے ہیں کہ ابھی میں اڑیسہ کے سفر میں گیا تھا اور حضرت کے خادم جو اڑیسہ کے علاقے کے اندر یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ حضرت کی مجلس میں میں تھا ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ قرآن جو یہ بات کہتا ہے اولاخلوفی سبھی لباس کہ شہید کو مردہ مت کہو میں آپ کو اس کا ثبوت دیتا ہوں ویسے الحمد ہمارے کشمیری بھائیوں نے کئی واقعات بیان کیے کہ جب کسی وجہ سے کسی قبر کو کھودا گیا پانچ سال سات سال پہلے جس نے جامع شہادت نوش کیا اور پیشانی پر انگلی لگی ہوئی ہے ہاتھ لگا ہوا ہے ہاتھ ہٹاتے ہیں تو خون کا فوارہ نکلتا ہے تازہ زندہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ حضرت نے کہا مولانا کلیم صاحب صدیقی نے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں کلام پاک کی آیت کا شہادت آیت کا ثبوت ان کے پاس ہے کیا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے فرماتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب جب کشمیر میں تھے تو انہوں نے ایک مجاہد جو شہادت کی منزل کے بالکل قریب تھا کسی ضرورت کی وجہ سے انجیکشن کے اندر اس نے خون لے لیا کہتے ہیں کہ کچھ لمحوں کے بعد انتقال ہو گیا یہ سوچ کر کہ بھئی چلو شہید کا خون متبرک ہے میرا خون جسم سے نکلتا ہے وضو ٹوٹتا ہے آپ کا نکلتا ہے ولی کا غوث کا قطب کا نکلتا ہے وضو ٹوٹتا ہے اور شہید کا خون نکلتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے کہ اس کو غسل نہ دو تمہارے مشک و امبر کی خوشبو سے اس کی خون کی بدبو مجھے زیادہ پسندیدہ یہ مقام ہے ولا اللہ امبات ان کو مردہ نہ کہو انجیکشن کے اندر لے لیا اب انتقال ہو گیا اور شہید ہو گئے جو کاروائی کرنی تھی کر گئی فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں تک میں نے اس کو فریزر کے اندر خون کو جہاں محفوظ رکھا جاتا ہے میں نے رکھا اس کے بعد میں نے یہ آیت سنی کہ شہید کو مردہ مت کہو دیکھیں گے اب اس خون کو نارمل پوزیشن کے اندر یعنی عام کپڑوں کی الماری میں اسے رکھا کہتے ہیں کہ کئی سال کا عرصہ ہو گیا خون کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں اور زندگی ہوتی ہے لیاب کے اندر جا کر ٹیسٹ کیا آج بھی جوں کا تو جیسے کسی زندہ انسان کے خون کے اندر ہوتے ہیں وہی اثرات اور وہی وٹامنس حیاتی اس کے اندر موجود ہیں یہ شہید کی شہادت کا حیرت انگیز واقعہ ہے حضرت مولانا کلیم صاحب صدیقی حیات ہے آپ ان سے رابطہ قائم کرے اور آپ ان سے پوچھے کون ڈاکٹر ہیں وہ ڈاکٹر کا پتہ معلوم کرے اور وہ آپ اس خون کا معائنا کرے میں نے بتایا تھا کہ جامعہ حفصہ کے شہید کو جب نماز جنازہ رکھی گئی خون نکل رہا تھا جو کمی فوجی جامعہ حفصہ پر ہللہ بولا تھا آج وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور حضرت کے جسم سے نکلنے والے مبارک لہو کو اپنے کپڑوں پر یا اپنے پاکٹوں میں لگا کر انہوں نے وسیعت کی کہ ہمارے موت کے بعد ہمارے قبروں کے اندر اس خون کے قطرے کو پہنچاؤ اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ ہماری مغفرت اس خون کے قطرے کے صدقے میں ہو جائے گی انہوں نے آنکھوں سے وہ منظر دیکھا اللہ تبارک تعالی یہ مناظر دکھاتے ہیں ہم دنیا کے کتے اور سور بنیں گے کہاں سے ہمیں نظر آئے گا اور ہمیں لنگا چولی اور ان کی باڑیاں دھونے میں فرصت نہیں یہاں بیٹھو گے کہیں گے مجاہد فی سبیل اللہ ہم غازی ہم جو ہے وہ بنیں گے فلاں بنیں گے خالد سیف اللہ بنیں گے سلطان صلاح الدین بھی اور جا کر وہی جرو کی غلامی اور مال و دولت کے اندر سب سے پہلے اس مال و دولت کو دل سے نکالنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد اللہ نے وہ مقام دے گا وہ مقام دے گا جو حضرات صحابہ کرام کو مرحمت فرمایا تھا کہ گناہ کر کر بھی اللہ نے ان کا درجہ کتنا اونچا کیا آئی خاتون کہنے لگی تحیرنی یا رسول اللہ مجھے پاک فرمایا کس سے کہا مجھ سے زنا سرزد ہو گیا اور میں حاملہ ہو چکی فرمایا کہ گنہگار تو ہے تیرا پیٹ کا حمل نہیں ہے جا جب وضع حمل ہو اور حمل گر جائے گناہ کرنے کے بعد بے تابی ہوتی تھی بے قراری ہوتی تھی داڑھی مڈا کر انگریزوں کی لباس پہن کر نماز چھوڑ کر رہتے کیسے ہیں ہم سے محبت نبی سے محبت آخرت کا خوف ہے یہ گناہ کرنے کے بعد تڑپ ہو اور گناہ کو پاک کرنے کا جذبہ ہو اس کو ایمان کہتے ہیں تحرنی یا رسول اللہ ہمیں وہ ماحول نہیں ملا ہمیں افغانستان کا ماحول ملتا تو ہم گناہ کر کر ملا کے پاس پہنچ کر کہتے تاہرنی یا ملا اے ملا اس چور کے ہاتھ کاٹ دے اے ملا اس زانی کو سنسار کر دے یہ تہارت کے کارخانے کفر کے ملکوں سے ختم ہو چکے ہیں یہ تہارت کے کارخانے جذب جہاد کا ڈنڈا اور شہادت کا کوڑا برسے گا اور پھر اسلامی نظام قائم ہوگا تو ہم گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے پاس جائیں گے یہ ہندوستان کی من جملہ کفری اور نحوستوں میں سے ایک نحوست ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے چور ہیں ہاتھ نہیں کٹوا کر پاک نہیں کر سکتے زانی ہیں سنسار کر کر شراب ہیں کوڑے لگوا کر توہمت لگا کر کوڑے برسا کر کہاں کہیں گے ملا ہوگا افغانستان کے دیہات ہوں گے اسلامی نظام میں عدل و انصاف ہوگا تو ہم گناہوں سے پاک صاف کفن میں لپٹ کر ہم اپنے محبوب کو شکل دکھانے کے لائق بنیں گے اب جا رہے ہیں آنکھوں میں زنا جسم میں زنا حرام کا مال پاک کرنے کے تہارت کے حدود اور قصاص کے کارخانے نہیں ہیں یہ ہندو نظام کی نحوست ہے صحیح ٹیکنالوجی ہے لیکن تہارت کے کارخانے نہیں ہیں اسلامی مملکت کے اندر سعودیہ کے اندر طالبان کے زیر انتظام مملکتوں کے اندر تہارت کے کارخانے ہیں انسان ہے گناہ ہے جا کر کہتا ہے تاہرنی یا قاضی تاہرنی یا ملا عمر تاہرنی یا اسامہ اے اے ملا عمر مجھے پاک کیجئے آپ ہندوستان میں کہاں کہیں گے کرناٹک میں کہاں کہیں گے یہاں تو طلاق دے کر حرام کے بچے پیدا کیے جا رہے ہیں یہاں تو سالی سے نکاح کر کر اس کو جواز کی شکلیں پیدا کی جا رہی ہیں کہاں کہیں گے آپ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا تاہرنی یا رسول اللہ آپ نے چہرے انور پھیر لیا چوتھی مرتبہ کہا حمل کا قصور نہیں جب بچہ پیدا ہو تو آنا جیسے ایسے ہی بچہ پیدا ہوا گود میں لے کر آ گئی طاہر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے قراری کیوں نہیں نماز چھوٹ گئی کیوں بے قراری نہیں گناہ ہو گیا کیوں بے قراری نہیں حرام کا خو لا پیٹ میں چلا گیا کیوں بے قراری نہیں راستہ چلتے کسی رنڈی عورت پر نگاہ پڑ گئی کیوں بے اس کی لذتیں فضائل اور کمالات بیان کیے جا کیا بھائی کیسی عورت تھی وہ کیسا اس کا حسن تھا کیسے اس یہ ایمان کا ذائقہ ہم نے چکا نہیں ایمان کا ذائقہ چکنے والے بے قرار ہوتے ہیں طاہر نہیں یا رسول اللہ کہا ارے اللہ کی بندی اس کو کھانے تو دو چلنے پھرنے تو دو کہتے ہیں کہ صبح سویرے سب سے پہلے یہ خاتون روٹی میں کا ٹکڑا نکال کر اس بچے کو دیتی بچہ اگر اس کو کھانے کے لائق بنتا منہ کی طرف لے جاتا دیکھتی بچہ پھینک دیتا او ہو آج کا دن بھی گیا اگر خدا نہ کرے میرا محبوب مجھے پاک کرنے سے پہلے میں انتقال کر جاؤں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی میں اللہ کے پاس کیسے جاؤں گی نام اعمال کیسے لوں گی چلو آج کا دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن اور ایک دن وہ آیا روٹی کا لقمہ دیا اور بچہ اٹھا کر اسے منہ کی طرف لے جانے لگا کہے اللہ آج فستو بھی رب رب کعبہ کی خسم آج مجھے کامیابی مل گئی اب گئی آخا نے کہا کھاتا ہے کہا دیکھیے روٹی دے کر روٹی دیا بچہ منہ کی طرف لے کر گیا کہا ٹھیک ہے جب اتمام میں ہو گیا اس کو سمسار کر دیا جائے شادی شدہ عورت اگر قطع کرتی ہے زنا کرتی ہے کمر تک مرد عورت ہو اس کو گاٹ دیا جاتا ہے پتھر بار بار کر اس کو جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے اس کی سزا اس کو دی جاتی ہے کہتے ہیں ایک پتھر سر پر پڑا خون کا فوارہ نکلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر کپڑوں پر لگا کئی سی گندی عورت ہے کہ میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو چہرے پر غم کے آثار ظاہر ہوئے فرمایا عمر تم نہیں جانتے اس عورت نے وہ توبہ کی ہے ایک روایت میں آتا ہے اہل عرب پورے مل کر اگر اسے کفارہ بنائیں یعنی اس کی توبہ پورے عرب کو جنت میں لے جائے گی اور دوسری روایت میں آتا ہے ساری دنیا کے لیے اس کی توبہ کافی ہے ایک گناہ کر کے آتے تھے دنیا والوں کے لیے ان کی توبہ رحمت بنا کرتی تھی آج عبادت زحمت مسجد بنے فساد کا ذریعہ ادارہ بنے جھگڑے کا ذریعہ کتاب چھاپے جھگڑے کا ذریعہ لڑ لڑ لڑ کر یہودی اسرائیلی کتوں کے سامنے آج ہماری حیثیت تنکے کی نہیں ہے ابھی کرناٹک کے ایک بارڈری علاقے میں اہل عرب کی جماعت آئی تھی فار تھانوں میں پہنچنا بھیڑوں چماروں کے پاس جانا عدالتوں میں جانا مسلمانوں کی کمزوریاں پیش کر رہا کہ یہ جذب جہاد کو بیدار کرتا ہے یہ کافر حکومت کو کالیاں دیتا ہے یہ طالبان کا نام لیتا ہے یہ ملا کون کرتا ہے یہ کون کرتا ہے یہ آستین کے سامنے یہ منافق ہیں نتیجہ یہ ہوا کتنی مسجدوں میں تالے لگنے باقی ہیں معلوم آپ کو اہل عرب کی جماعت یمن بحرین سوڈان مشترکہ جماعت تھی بریلوی لوگ ارے پسند نہیں تھا کہہ دیتے ہمارے علاقے میں نہ ہو نہیں آتے آنے دیا گیا مسجد میں قیام کرنے کے بعد تھانے کے اندر رپورٹ لکھائی گئی وادی کچھ آ گئے ہیں دہشت گرد ارب کے کچھ آ گئے ہیں بیچارے اپنی شاہانہ زندگی کو تھاٹ باٹ کو چھوڑ کر کرناٹک کے وہ علاقے جہاں پتریلے علاقے ہیں دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے آئے اور ان پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر ان کے پاسپورٹوں کو ضبط کر دیا گیا اب ان پر مقدمہ قائم کر دیا کون یہی منافق بریلوی لوگ یہی اپنے اپنے مکتب فقر کی پوجا کرنے والے لوگ یہ اتحاد یہ اتفاق نہیں ہوگا آپسی انتشار اختلاف ہوگا اللہ نے کہا وہ تنازع تم فتح شلو وطب ری ہو تم فصبیرو ہو اگر اختلاف ہوگا تو تمہارے درمیان سے ہوا پھٹ جائے گی کرنے کے کام تو کرنے کے نہیں کیا کریں گے کرکٹ کے میدان میں اپنے جوہر دکھائیں گے کیا کریں گے ہندو کا ساتھ دیں گے کیا کریں گے پولیس کا ساتھ دیں گے کیا کریں گے ایک مکتب فکر والا دوسرے مکتب فکر کو ہندوستانی عدالتوں کے اندر کھینچے گا اللہ اکبر یہ فضا جب تک رہے گی نہ جذب جہاد پیدا ہوگا نہ ہم دشمن سے لڑیں گے دشمن سے کٹیں گے ایمان ہوگا جذب جہاد ہوگا اللہ وہ فراست ایمانی ہمیں نصیب کرے گا جو حضرات صحابہ کرام کو اللہ نے مرحمت فرمایا تھا کسی مفتی کے پاس جانے سے پہلے عالم سے سوال کرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ دل کے اندر نور ایمانی کے برکت سے ان کی برکتوں سے اللہ مالا مال کر دے گا حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک ہم میں سے غائب ہو گئے ہم لوگ انتظار کیے دس منٹ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آنے کا نام نہیں اللہ اکبر صحابہ کب برداشت کر سکتے تھے آخا کی جدائی کو ماں چلی جائے چلی جائے بیوی چلی جائے چلی جائے اولاد چلی آخا کی جدائی حضرت ابو ہریرا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میں گیا تلاشنے کے لیے آخا کو میرے محبوب کہیں نظر نہیں آئے ایک باغ کی دیوار تھی اس دیوار کے اندر نیچے ایک سوراخ تھا پانی آنے اور جانے کے لیے اس کھیت کو سیراب کرنے کے لیے باغ کو سیراب کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ لومڑی کی طرح میں سکڑا آدمی آسانی سے نہیں جا سکتا تھا لومڑی کی طرح میں سکڑا اور سکڑ کر اس نالی سے اندر جو گیا اللہ اکبر میری قسمت بن گئی اور مجھے جنت مرحمت ہو گئی میرے محبوب کا دیدار ہو گیا میرے آقا وہاں تھے کہا کہاں چلے گئے فرمایا کہ نہیں کچھ مسئلہ تھا اللہ کا حکم تھا وہی آنی تھی کیا مسئلہ تھا میں آ گیا فرمایا کہ میں کیا قوم کو میں کیا بشارت لے کر جاؤں کیا خوشخبری لے کر جاؤں کہ بڑی مدتوں کے بعد بڑے ایک ایک لمحہ سو سال کا لگ رہا تھا آپ کی جدائی میں یہ تو آپ کہیں گے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہمیں پوچھیے ایک سیکنڈ ایک سو سال لگ رہے تھے اب مجھے کچھ عنایت فرمائی یا خوشخبری لے کر جاؤں گا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ امت کو خوشخبری دے دو قوم کو بتا دو کیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اچھا آخا یہ بات تو بڑی اونچی ہے قوم نہیں مانے گی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ جہاد ہے روزہ ہے زکات ہے نمازیں ہیں تلاوت ہے مجاہدہ تحجد یہ نہیں مانے گی قوم آخا نے اپنے جوتے مرحمت فرمائے کہا کہ یہ سند ہے قوم اگر نہ مانے تو کہنا میرے محبوب نے جوتے مرحمت فرمائے اسی وقت سے سند کا سلسلہ شروع ہوا یہ مدارس کے اندر جو سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے آخا نے اپنے جوتے مرحمت فرمائے سند کے طور پر سرٹیفکیٹ کے طور پر یہ سلسلہ وہیں تک جا کر پہنچتا ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں لومڑی کی طرح سکڑا اور اس دیوار کے سوراخ سے ہو کر باہر آیا سب سے پہلے شامت آئی کہ ملے بھی ملے کون ملے حضرت عمر بن خطاب ملے کہا کہاں سے تشریف لا رہے کہا آخا کا دیدار ہوا آخا سے ملاقات کیا کہا کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں یہ گھوسا سینے پر مارا فرماتے ابو ہریرا کہ پلٹی مار کر نیچے زمین کو ہاتھ چاٹنے لگا کہا کہ دیکھو تم نبی کے خول کو جٹلاتے ہو نبی نے جوتے دیے سند دی ہے چلو ہم نبی کے پاس چلتے ہیں کیسے کہہ دیا چوری کرے گا لا الہ الا اللہ پڑے گا جنت میں جائے گا زنا کرے گا لا الہ الا اللہ پڑے گا جنت میں کیسے کہہ دیا چلو ہم جائیں گے اس کے بعد یہ دونوں پھر سکڑ کر اس بل میں سے گئے آخا کے پاس اور فرمانے لگے آخا اگر آپ یہ بات کہہ دیں گے تو پھر امت غلط آئندہ کے لوگ غلط فہمی مبتلا ہوں گے کہ کچھ بھی کر لو لا الہ الا اللہ پڑھو جنت میں جاؤ پھر آخا نے فرمایا کہ پڑھنا چاہیے اور اس کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کے اندر وہ اشتہادی قوت تھی جو نبی کی صحبت کی برکت سے ملی ایسا نہیں کہ نبی سے آگے بڑھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں یہ بات کہی لیکن آپ نے اشتہاد کیا کہ آئندہ لوگ اس کا غلط یہ کریں گے تو پھر آخا نے کہا کلمہ پڑھے اور اس کے حقوق کو ادا کرے یہ جملہ بڑھایا کہا کہ آ جاؤ ابو ہریرا اب تم تبلیغ کرو اب اب تم کو اجازت ہے اب جوتے بھی دکھاؤ اب مار نہیں پڑے گی مکہ نہیں پڑے گا تم جا کر دعوت تو یہ مزاج نبی کی محبت یہ آپسی اختلافات مکتبہ فکر بغض کی نہ ہٹائیں گے یہ مزاج بنے گا ہم نے آپ کے سامنے ایک عنوان رکھا تھا انڈیا پاکستان کا اگر کرکٹ کا مقابلہ ہو ہندوستان کا مسلمان یا عالم کا مسلمان کس کی طرف یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں صاحب بھائی ایک اٹا ہے اٹا پیپر کا اٹا آتا ہے وہ اٹا ہے آپ اگر سفر میں جائیں پانی نہ ملے وہ اٹے کا ٹکڑا لے کر آپ نیپکن کے طور پر ٹشو پیپر کے طور پر تہارت حاصل کریں ٹھیک ہے لیکن جب اس اٹے کو کعبے کی شکل دے دی جائے اسے رنگ لگا کر لوگ کہیں گے اس کا اکرام احترام اب کوئی اس کو ٹیشو پیپر بنائے گا اب کوئی اسے پیر کے نیچے لائے گا کپڑا ہے کپڑا یہ کپڑا کفن بن سکتا ہے یہ کپڑا جسم کی خبیز بن سکتا ہے اور انڈر ویئر بن سکتا ہے لیکن اس کپڑے کو کعبے کا غلاف بنا دیا جائے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے اس کپڑے کو کلام پاک کا لحاظ بنا دیا عزت بڑھ جاتی ہے ہندوستان اور پاکستان کی ٹیمیں اب ٹیمیں نہیں رہی کفر اور اسلام کا ماری کا لوگوں نے بتا بنا دیا ہم نہیں بنائے پاکستان کو مسلمانوں کی نمائندہ حالانکہ پاکستان نے آج تک ہندوستان کا قبول نہیں کیا انیس سو سینتالیس سے لے کر آج تک پاکستان میں اگر کوئی گندی گالی ہے وہ گندی گالی ہے مہاجر کہا جاتا ہے ہمارے آباز داد کو ان ظالموں نے معاف نہیں کیا مہاجر کہہ کر تانا دیتے ہیں فرقہ وارانہ فساد یا ہندو مسلم کا ہوتا ہے وہاں مہاجر اور پاکستانیوں کا ہوتا ہے آج تک یہ کمی نے ہمارے آبا اجداد کی قربانیوں کو قبول نہیں کیا کہ یہ ہندوستان کے ہندو بلی یہ ہیں جو ہمارے یہاں جائیداد کے لیے آ گئے سمجھ گئے ہم نہیں مانتے لیکن اس کھیل کو یہ کہا اس کی جیت مسلمانوں کی جیت اس کی جیت اسلام کی جیت اور ہندوستان کی جو ہے جیت کفر کی جیت تو اب کہنا پڑے گا کہ جو اٹے کو کعبہ بنا دیا گیا احترام کرنا پڑے گا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اٹا کیا ہے پیپر وہ ٹشو پیپر لینے کے ارے پاکستان تھوکنے کے لائق تھا کہ انہوں نے مہاجرین کی بے حرمتی کی انہوں نے ہمارے سپاہ صحابہ کے اکابرین کا قتل عام کیا قاتل کتے حق نواز جنگوی کو قتل شہید کیا ضیاء الرحمان فارقی کو انہوں نے شہید کیا یہ ہر اکابر جامع شہادت نوش کیا اور قتل کرنے والے یہی لٹیرے امریکہ کے اشاروں پر کام کرنے والے کتے ہیں سمجھ گئے ہم پاکستان کو اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ایک ملک ہے بلکہ اس لیے کہ اب تم نے اس کو ایک اسلام اور مسلمانوں کی شناخت دے دی اور ہندوستان کو تم نے ایک کفر کی شناخت دے دی اب ہندوستان پاکستان کی جنگ نہیں بلکہ یہ سمجھیں گے یہ کفر و اسلام کی ایک جنگ ہے اور اس میں مسلمان کا اسلامی فریضہ ہے کہ وہ اسلام کے لیے ملک کی قربانی دے جان کی قربانی دے مال کی قربانی دے بچوں کا ڈرامہ ہوتا ہے یہ بچہ کون ہے یہ بچہ ہے اس کا نام ہے سلیمان یہ بچی کون ہے یہ بچی کا نام مریم ہے اسے توتے کا ڈرس ڈال دیا گیا اور اسے بھالو کا ڈرس ڈال دیا گیا تو اب اس کے ساتھ بھالو جیسا سلوک کیا جائے گا یہ نہیں کہ یہ سلیمان ہے مریم ہے یہ پاکستان ہے انڈیا ہے ایسی بات نہیں اب یہ دیکھا جائے گا اسلام کی سر بلندی مسلمانوں کی عزت اور کر بھی رہے ہیں پاکستان دنیا کے کسی ملک سے ہارے کیوں خوشی منائی جاتی ہے سمجھ گئے کسی ملک سے بھی ہارے ہارنے پر خوشی اور اس کے جیتنے پر چہرے کا رنگ کیوں اڑ جاتا ہے کامنٹری کا رخ اور رویہ اور زبان لینگویج کیوں بدل جاتی ہے کیوں زبان لڑکھڑانے لگتی ہے تم نے خود اسے بنایا ہم تو اس کھیل کو لانتی کھیل اور بلکہ میں آج کے زمانے میں کہتا ہوں جو شوق کے ساتھ نمازیں چھوڑ کر اپنے کام کاج چھوڑ کر وہ کرکٹ دیکھتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے وہ ولدینل لغوی ایک بیکار کا کھیل جس میں ڈنڈے لے کر دو دیوانے کتے ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں ایک آدمی تھوک لگا کر پیشاب کی جگہ پر گیند کو چٹاتا ہے بیکار کا کھیل لہو کھیل کتنے کھیل ہیں جس میں جہاد کی تربیت ہوتی ہے تیر اندازی ہے بندوق بازی ہے چھوڑ دو بلا وجہ کا ٹینشن کیوں لیتے ہو پاکستان بھاڑ میں جائے انڈیا بھاڑ میں ہمیں کیا لینا دینا ہمیں یہ ہے کہ ہماری ماں کی آبرو بچی ہمیں یہ ہے کہ کرنل قذافی کا جو ہے کب ملک چھوڑے گا ہمیں یہ ہے کہ اسلامی ممالک کے اندر آخا کے غلاموں کی حکومت تالیبان درس کی کب قائم ہوگی امریکہ کے ٹٹو پٹو یہ کب وہاں سے جو ہے ودا لیں گے اس دن ہماری میاد جیتے گی بنا بجے کا ٹینشن ایک پر امیدیں لگائے ہیں کہ یہ پٹھان ہے یہ فلاں ہے یہ ہماری ذات کا برادری کا سنچری مارے گا اور سات پر گیارہ پر آؤٹ ہوا اس کا بھی کیوں کیا امت کی فکر کرو بیواؤں کی فکر کرو اس میں بی پی ڈاؤن ہوگا اللہ اجر دے گا کسی کے آؤٹ ہونے سے اور کسی کے سنچری بنانے سے بی پی رئیس ہوگا بی پی ڈاؤن ہوگا اللہ کا عذاب ہے اللہ کا قہر ہے اس پر کوئی ٹی وی پر جو بل آتا ہے کرنٹ جو چلتا ہے آپ کی انرجی آپ کی صحت اور ٹی وی کی شعائیں انسان کی قوت مردانگی کو ختم کر دیتی ہیں ٹی وی کی شعائیں بینائی کو متاثر کیوں خام خا ارے وہ جیتتا ہے کنٹراکٹر ہے سٹے بازوں سے تعلق ہے وہ پراپرٹی بنائے گا اس کی جورو کو دیکھے گا اس کے بچے کو دیکھے گا کل ہماری ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوگی اور ڈاکٹر ایک انجیکشن لکھے گا اور وہ انجیکشن بیس ہزار کا ہوگا کہ فوراً دینا پڑے گا ورنہ تمہاری ماں کے جان کو خطرہ کہنا کہ محترم عمران خان صاحب اور محترم جو ہے شاہد افریدی صاحب میں آپ کا دیوانہ ہوں ایک ایک چھکے پر سبحان اللہ الحمدللہ کہتا تھا اور میرے دل کی باہیں کھل جاتی تھی میری ماں بہت خطرے میں ہے پچیس ہزار کی ضرورت ہے اللہ کی قسم پیشاب کا خطرہ بھی نہیں دے گا وہ کیوں ہم ایسے کیا دیوانہ پن ہے اور جو دینا چاہتا ہے میرے محبوب دینا چاہتے ہیں اللہ کا قرآن دینا چاہتا ہے میرا اللہ کہتا ہے ایک قدم آؤ میں دس قدم آؤں گا تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا تم دوڑ کر آؤ میں سینے سے لگاؤں گا حیال حیال الفلاح اور جاتے ہو ان زادوں سٹا بازوں کی طرف اب پھر ڈیڑھ سال کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا ایسی سی فلاسی سی جو ہے پوسٹ اتنے لوگ اتنے گھپلے میں مبتلا تھے ابھی اولمپک کھیل کی گتھیاں نہیں سلجھی ورلڈ کپ آیا اور پھر اس کے بعد اس کی گتھیاں سلجھیں گی کہ اس نے اتنا جو ہے وہ روپیہ لے کر سٹے بازوں سے تعلق پیدا کر کر جان بوجھ کر اس نے نو بال کیا تھا اس نے وائٹ بال پھینکا تھا اس نے جو ہے جان بوجھ کر جو ہے فیلڈنگ کے اندر مس فیلڈ کیا تھا وہ سٹے بازوں سے جواریوں سے اس کا رشتہ لگتا ہے اور نماز سے خدا کے عرش سے ہمارا رشتہ لگتا ہے تلاوت سے خدا کے کلام سے ہمارا رشتہ لگتا ہے کیوں دنیا برباد کرتے ہو کیوں صحت برباد کرتے ہو کوئی جیتے کوئی ہارے کوئی ٹرک والا جو ہے گیس والا اگر کوئی چیز گیس کی کھاتا ہے پیچھے سے ہوا نکلتی ہے کوئی اہمیت نہیں اللہ کی قسم میرے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں کل کیا میچ ہوئی جیسے ہوا خارج ہوئی وضو ٹوٹا وہ کون جیتا کون مرا اسی طرح ہوا خارج ہوئی وضو کیا وضو ہو گیا ایسے مومن مسلمان کو اپنی شان بنانا چاہیے قرآن کے اٹھارہویں پارے میں مومن کی شان یہ بیان کی گئی مورزون مومن لگو کاموں سے اراض کرنے والا مسلمان کیا ہے حالات پر نگاہ رکھے مسلم ممالک پر اور وقت کے فرعون تاغت کی شکست پر میں آپ کو اگلی جمعہ ایک حیرت انگیز واقعہ بچوں کے کٹنم سے آپ نے کیا سنا ہوگا کہ آنکھیں بیچی جاتی ہیں گردہ بیچا جاتا ہے اور خون بیچا جاتا ہے یا یہ کہ لڑکیوں کا اسمگل کر کر ان کو قہبہ خانہ پہنچایا جاتا ہے ایک عجیب و غریب اس جو ہے ہندوتوا کی لہر کا جو اس ملک کے اندر سچا واقعہ پیش آیا وہ واقعہ سنانے کے بعد اخباری تراشا بھی میں باہر لگاؤں گا کہ مسلمانوں کے بچوں کو کٹنپ کر کر کس طریقے سے دھرم بدلا جا رہا ہے مذہب بدلا جا رہا ہے ہندو بنایا جا رہا ہے مندروں کے اندر پنڈت بنایا جا رہا ہے ایسے حیرت انگیز واقعات کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کرام کی عظمت و محبت ہمارے خون کے قطرے قطرے کے اندر پیدا فرمائے اور اللہ ہمیں جذب شہادت سے سرشار فرمائے آمین باقدان الحمد للہ رب اللہ